بارہ رقص شہزادیاں قدیم زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کی بارہ بیٹیاں تھی یعنی بارہ شہزادیاں ان کی خوبصورتی کا کیا کہنا تمام ایک سے بڑھ کر ایک تھی بادشاہ نے ان کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا لیکن راجہ کو ایک ایسے راز کا پتہ چلا جو کہ حیران کر دینے والا تھا سبھی بارہ شہزادیاں رات بھر رقص کیا کرتی تھی کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جاتی تھی بادشاہ نہایت ہی پریشان ہو گیا اس نے قلعے کے سارے دروازے بند کروا دیے تاکہ شہزادیاں باہر نہ جا سکے لیکن اس کی ساری کوششیں ناکام ہوئی کیونکہ اس نے دیکھا کہ ان کے جوتوں میں چھید ہو گیا تھا وہ پریشان ہو اٹھا کہ آخر ماجرا کیا ہے اور اس نے اعلان کیا جو کوئی بھی شہزادیوں کے رقص کے راز کے بارے میں بتائے گا اسے اپنی پسندیدہ شہزادی سے شادی کرنے کا سنہرا موقع ملے گا اور وہ میری وفات کے بعد بادشاہ بھی بنا دیا جائے گا اور اگر وہ تین راتوں میں اس راز کا پردہ فاش نہیں کر پایا تو اسے موت کی سزا سنائی جائے گی یہ خبر ریاست میں چاروں طرف پھیل گئی ایک شہزادہ آگے آیا جو رقص کے راز کا پتہ لگانا چاہتا تھا جناب میں آپ کے پڑوسی ریاست کا شہزادہ ہوں اور میں یہاں شہزادیوں کے رقص کے راز کا پتہ لگانے آیا ہوں بادشاہ نے اس کا بہترین استقبال کیا رات کا کھانا کھا کر سیراب ہونے کے بعد اسے سونے کے لیے ایک عالیشان کمرہ دیا گیا یہ کمرہ شہزادیوں کے کمرے کے پاس ہی تھا اس کا پلنگ ایسے رکھا گیا کہ وہ رات بھر ان پر نظر رکھ سکے اور پتہ لگائے کہ وہ رقص کرنے کے لیے کس جگہ جاتی ہیں شہزادیوں کے کمرے کا دروازہ کھلا رکھا گیا تھا شہزادہ اپنے کمرے میں تھا تبھی دو شہزادیاں آئیں اور انہوں نے اسے شربت کا گلاس نوش فرمانے دیا شہزادہ نے شربت نوش فرما لیا اور شہزادیوں کی حرکت پر نظر رکھنے لگا کچھ دیر وہ بیٹھا لیکن اس کا سر بھاری لگنے لگا وہ سو گیا پھر صبح ہوتے ہی اٹھ گیا اور دیکھا کہ شہزادیاں رقص کر کے واپس آ گئی تھی یہ سلسلہ کچھ اور رات برقرار رہا اور چوتھے دن جب فیصلے کی گھڑی آئی تو کے پاس کوئی جواب نہ تھا بادشاہ نے بڑی بہرحمی سے اسے موت کی سزا سنائی اس کے بعد کئی لوگوں نے اپنی تقدیر آزمائی مگر وہ اپنی کوششوں میں ناکامیاب رہے اور ان کو بھی بادشاہ نے موت کے گھاٹ اتار دیا بادشاہ بھی ان کو سزائے موت دے کر خوش نہیں تھا اور اسے اس بات کا دکھ بھی تھا کہ کوئی بھی شہزادیوں کے رقص کا راز نہیں پتا کر پایا اس حکومت میں ایک سپاہی بھی تھا جو زخمی ہونے کی وجہ سے اپنا کام چھوڑ کر واپس آیا تھا تھا اب اس اس کے کے پاس کوئی کام نہیں اور لیے وہ بادشاہ ریاست کی طرف چل پڑا راستے میں اسے ایک ضعیفہ خاتون ملی اس نے اس کی مدد کی اس ضعیفہ خاتون نے اس کا شکریہ کیا اور پوچھا تم کہاں جا رہے ہو مجھے پتا نہیں میں سوچ رہا تھا کہ بادشاہ کے شہر جاؤں اچھا ان شہزادیوں کے لیے نہیں میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا کیا تمہیں بادشاہ کے اعلان کے بارے میں نہیں پتا او ہاں میں نے سنا ہے لیکن میں اس مطلب سے گیا تو مجھے اپنی قیمتی جان گوانی پڑے گی جیسے باقی لوگوں نے اس کوشش میں گوائی تھی پاس وہ شربت نہیں پینا جو وہ سونے کے پہلے دیتی ہے صرف سونے کا ناٹک کرنا یہ کہہ کر ضعیفہ خاتون نے اسے ایک پوشاک دی اور کہا تم جب یہ پہنو گے تو مرحلہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ گے ایسے تم ان بارہ شہزادیوں کا پیچھا کر سکتے ہو سپاہی ضعیفہ خاتون کا تہ دل سے شکر گزار ہوا اور بادشاہ کے قلعے کی طرف چل پڑا بادشاہ نے سپاہی کا استقبال کیا اور اس کی بھی اچھی خاطرداری کی پھر شام ڈھلتے ہی سپاہی کو بھی شہزادیوں کے پاس کے کمرے میں قیام پذیر ہونے کی جگہ دی کچھ دیر بعد سب سے بڑی شہزادی سپاہی کے کمرے میں داخل ہوئی آؤ عزیز شہزادی ضرور ہم آپ کے لیے شربت لے آئے ہیں اسے نوش فرمائیے ہم سب کو بہت خوشی ہوگی سپاہی کافی ذہین تھا اس نے سارا شربت پیا تو لیکن اسے نگلا نہیں کیونکہ اس نے اپنے زبان کے نیچے ایک اسپونج رکھا تھا جیسے ہی شہزادی کمرے سے نکل گئی تو اس نے اسپونج باہر نکالا اور سونے کا ناٹک کرنے لگا ساری شہزادیاں اسے سوتا دیکھ خوش ہو رہی تھی اور باہر رقص کرنے کے لیے سبھی تیار ہو گئی تھی جیسے ہی وہ آگے بڑھی تب سب سے بڑی شہزادی نے اپنے پلنگ پہ تپلی ماری جو جھٹ سے زمین دوز ہو گیا اور پھر ایک کے بعد ایک وہ ساری شہزادیاں اس خفیہ جگہ سے نیچے اتری سپاہی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اس نے ترنت وہ پوشاک پہنی جو اسے اس ضعیفہ خاتون نے دیا تھا اور ان کا پیچھا کیا آدھے راستے نیچے اترنے کے بعد سب سے چھوٹی شہزادی خوف زدہ ہو گئی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے کیونکہ ہم اندھیرے میں چل رہے ہیں اس لیے چلو آؤ سپاہی نے اس کے کپڑے کو تھوڑا کھینچا تو وہ اور خوف زدہ ہو گئی جس نے میرے کپڑے کھینچے مجھے بہت خوف آ رہا ہے شاید کسی کیل میں پھنس گیا ہوگا جلدی نکالو اور چلو سپاہی مسکرایا اور شہزادی کے ساتھ چل پڑا سبھی شہزادیاں ایک ایسے حصے میں پہنچی جسے وہاں کا خوبصورت بھاگ کہتے ہیں جہاں درختوں پہ لگی پنکھڑیاں چاندی کی تھی سپاہی نے ایک پنکھڑی ثبوت کے طور پر توڑی جیسے ہی اس نے پنکھڑی توڑی وہاں ایک زبردست آواز آئی جس سے چھوٹی شہزادی پھر سے خوف زدہ ہو گئی کیا تم نے یہ آواز سنی ہاں مانو گول کی سلامی تھی کیونکہ ایک اور آدمی سے ہمیں چھٹکارا ملا پھر وہ سبھی آگے بڑے اس جگہ کے ایک اور حصے کی طرف جہاں درختوں کے پتے سونے کے تھے سپاہی نے ایک سونے کا پتا توڑا پھر سے ایک زوردار آواز آئی بڑی شہزادی نے اپنی چھوٹی بہن سے اسے اندیکھا کرنے کو کہا آگے بڑھتے بڑھتے ساری شہزادیاں ایسی جگہ پہنچی جہاں ہیرے ہی ہیرے تھے سپاہی نے یہاں بھی ایک ہیرا توڑا چھوٹی شہزادی کو تب بھی کچھ ٹوٹنے کی آواز سنائی دی وہ خوف زدہ ہو گئی بہرحال سبھی بارہ شہزادیاں ایک جھیل کے کنارے پہنچی جہاں بارہ شہزادے ناؤ کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے ہر ایک شہزادی ایک ایک شہزادے کے ساتھ بیٹھ گئی سپاہی نے چھوٹی شہزادی کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ کیا او شہزادی آج کشتی کچھ زیادہ ہی وزنی لگ رہی ہے مجھے اسے چلانے میں کافی زور لگانا پڑ رہا ہے وہ تو مجھے پتا نہیں پر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے سبھی بارہ نو جھیل کے اس اور پار پہنچ گئی جہاں بہت ہی عالیشان قلعہ تھا سبھی بارہ جوڑے قلعے کے اندر داخل ہوئے اور ساتھ میں سپاہی بھی جیسے ہی وہ ایک عالیشان ہال میں پہنچے تو موسیقی شروع ہوئی بارہ شہزادیاں ان بارہ شہزادوں کے ساتھ شوق سے رقص کرنے لگی یہ عالم صبح کے تین بجے تک چلتا رہا تب تک ان کے جوتوں میں چھید ہو گئے تھے اور انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا شہزادوں نے شہزادیوں کو واپس جھیل کے اس پار پہنچا دیا اس بار سپاہی بڑی شہزادی کے ساتھ بیٹھا تھا وہ سب اپنے کمرے کی طرف پہنچنے ہی والی تھی تبھی سپاہی دوڑا اور اپنے بستر پر سو گیا جب کمرے میں شہزادیاں پہنچی تو دھیرے سے چوکنی ہوئی بڑی شہزادی نے کہا سب ٹھیک ہے چلو اب ہم اپنے بستر پر کپڑے بدل کر سو جاتے ہیں یہ سلسلہ کئی رات تک چلتا رہا سپاہی ان کا پیچھا کرتا اور ثبوت بھی ساتھ میں لے کے آتا اور ان سے پہلے پہنچ کر سو جاتا اور جب فیصلے کی گھڑی آئی تو بادشاہ نے سپاہی کو بلایا عالی جناب سبھی بارہ شہزادیاں اپنے کمرے سے زمین و سرنگ سے جاتی ہیں جہاں آپ کے قلعے کے نیچے ایک اور قلعہ ہے اور اس نے ساری کہانی تفسیر سے سنائی بادشاہ نے سبھی شہزادیوں کی طرف دیکھا جو یہ ساری باتیں ایک بڑے سے پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی کیا یہ سچ ہے میرے پاس اس کا ثبوت بھی ہے عالی جناب اور سپاہی نے بادشاہ کے سامنے چاندی سونے اور ہیرے والے سارے ثبوت اکٹھا جو کیے تھے رکھ دیے شہزادیوں نے یہ ساری سچائی مان لی تھی اور اس لیے ساری باتیں بادشاہ کو بتائی بادشاہ کو بھی سچائی جان کر خوشی ہو رہی تھی اس نے سپاہی کا شکریہ کیا اور اسے خوب نوازا تم میری کون سی بیٹی سے شادی کرنا چاہو گے ویسے تو میری عمر ہو گئی ہے اس لیے میں آپ کی سب سے بڑی بیٹی سے شادی کرنا چاہوں گا بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو شادی کی ساری تیاری کرنے کا حکم دیا اور اسی دن شادی کی ساری رسمیں پوری کر دی گئی میرا جوائن میری مفاد کے بعد اس حکومت کا بادشاہ بنے گا اور پھر سبھی راضی خوشی رہنے لگے